نفی صاحب ایک تو یہ تھا کہ اگر ہمارے ہمیں اگر کچھ پیسہ وغیرہ جو ہے بھیجنا ہو تو ہمارے دوست مطلب ان دا سینس ہوتا ہے ایسے کہ ہمارے دوست لوگوں کو پیسے اگر آپ بھیجنے ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کوئی دوسرا طریقہ نہیں ملا کوئی جا رہا ہو آفس سے یا کہیں سے یا کہاں سے بھی دوست کا دوست دوست کا دوست ابھی اس کے عقائد کا پتہ نہیں ہو یا کیا معاملہ ہے شیعہ ہے قادیانی ہے پرویزی ہے جو کچھ بھی ہے مگر وہ جا رہا ہے تو کیا اس کے ہاتھ میں ہمارے گھر والوں کو ہمارے رشتے داروں کو ہمارے دوست اور احباب کو دین اور اسلام کی خاطر بھی یعنی اپنے دینیت کی خدمت کے خاطر اس لحاظ سے بھی کیا اس کے ہاتھ پیسہ بھیجا جا سکتا ہے کیا یہ یہ, یہ ایسا کرنا صحیح ہوگا بھلے وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا نہ ہو کوئی اور ہو یہ ایک سوال تھا کہ یہ ایسا اگر پیسہ بھیجیں تو کیا چلے گا کیا یا نہ بھیجنا بہتر ہے دوسرا سوال مفتی صاحب یہ تو پہلا سوال تھا امید ہے دوسرا سوال میں کرتا ہوں کیا یہ جو مسئلہ چل رہا ہے مضامیر کے سے متعلق تو اس بات میں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر جو فیمس مطلب جو الفاظ کے الحمد للہ پیاری پیاری جو الفاظ کے ناطے وغیرہ ہیں جس کے اندر مضامین کا استعمال کر لیا گیا ہے کافی لوگوں نے تو ابھی تو ایسی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ مضامیر کو ان میں سے نکالا جا سکتا ہے باقاعدہ اور آواز کو صرف رکھا جا سکتا ہے تو بہت فیمس جو قوالیاں ہو گئی یا جو پڑھی گئی ہیں سرکار کی شان میں جو تو اس میں سے اگر آواز کو ہی صرف فلٹر آؤٹ کیا جائے اور مضامیر اور تمام جتنا بھی ساز و سامان استعمال کیا گیا اس کے اندر میوزیکل انسٹرومینٹس اس کو ہٹا دیا جائے اور صرف آواز کو رکھا جائے تو کیا اس قوالی یا اس نعت اور ایسی کو پڑھا جا سکتا ہے تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں ہاں جی ہاں سلطان قادری صاحب آپ کا بہت بڑا شکریہ آپ نے شارٹ کرنے کہہ دیا میں نے شارٹ کر دیا مگر سوال پہنچانا پوری طریقے سے امپورٹنٹ ہے میں تو مفتی صاحب کو دوبارہ سے پوری اسٹوری پورا سوال بولنا پڑے گا تو آپ تھوڑا امپیشنٹ نہ ہوں ان شاء اللہ عظیم ہم کوشش کریں گے پوچھنے کی جزاک اللہ خیر جی راہل بھائی اصل میں آپ کو سوال پتہ نہیں غصے سے بھولتا ہے مجھے جواب جو ہے نا وہ اصل میں میری کم علمی اور ذہن کی جو ہے وہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتا ہے اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک ایک سوال کیا کرے دو دو سوال جب کیے جاتے ہیں تو میں پہلا بھول جاتا ہوں دوسرے کو یاد رکھتا ہوں تو جہاں تک قوالی کا مسئلہ ہے اور اس میں اگر ساز نکل جائیں تو بعد میں تو وہ صرف پھر یعنی رہ جاتے ہیں اشعار ہی اور اگر اشعار اچھے ہیں تو ان کو بالکل پڑھ لینا جائز ہے اور ان کو پڑھنا چاہیے اور اگر شیروں میں کوئی غلطی ہے تو پھر اس شیر پڑھنے کو پرہیز کرنا چاہیے اور جہاں تک میرا خیال الفال پیسے کے بارے میں تھا میرے ذہن میں آ گیا ماشاء اللہ پیسوں کا فلانا اس لیے ذہن میں آ گیا تو پیسوں کا جو مسئلہ ہے رقم کا جو مسئلہ ہے وہ تو بھائی کسی کے ہاتھ آپ بھیج سکتے ہیں یعنی ایک اخلاقی طور پر اگر وہ آپ کو یقین ہے یہ پچارے گا وہ یعنی آپ کے ہاتھ بھیج سکتے ہیں وغیرہ تو کل کو کوئی کہے گا کہ چٹھی بھی آپ داخانے میں نہ ڈالیں پتہ نہیں کو آگے کسٹر لے جائے یا ڈکیا کو ابھی ہو تو کیا بنے گا تو اس لیے میرے بھائی کسی کو پیسے دینے اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے وہ کسی بھی چاہے کافر بھی ہو اور اس سے یہ پتا ہو کہ یہ پوچھا لے گا تو یعنی اس کو پیسے دینے جائز ہیں اس میں کوئی شہری طور پر کباہت نہیں ہے جی سلطان کا